وہ اپنے خالق کو پہچانے انسان کی کامیابی چیز میں ہے وہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے راہ اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کا حق اپنے اوپر جانتا ہوں حق رب کا ہے حفاظت کرنا اس کی اطاعت کرنا احسان کی پیروی کرنا نبیات کا بندے کو علم ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو بندہ اپنی استعداد کے مطابق پورا کرتا ہو انسان کی طاقت علم ہونا اور اس علم کے دباؤ کو پورا کرنا اور کسی پر انسان کا خاتمہ ہونا انسان کی کامیابی لیکن اگر تیرے ہی سے بگاڑ آ جائے انسان کی وہ پہلی ابتدا کہ اس کو علم ہی غلط مل جائے اس کے عمل کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر اس کی بڑا سے بھی وہ محسوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہر ہر نبیوں کو ترین آمال اے نبی آپ بتلائیے یہ کیا ہم تم کو بتلائیں ترین اعمال اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے عمل کر کے بھی سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اخترین اعمال اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں نقصان میں کون کون لاس میں اور جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ انسان اپنے طور پر کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ خود کو اللہ تعالیٰ کا پوچھنا انسان کی توجہ کو طرف لانے کے لیے ہوتا ہے ہے مطلب تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کا طرف لے جانا چاہتا ہے بھلا اپنے ہاتھ میں کیا ہو تم دیکھو تو صحیح لیکن تھوڑی دیر میں ابھی تبدیل ہونے والا ہے پہلے اس کی حقیقت دیکھ جو بھی آتا ہے تو کہا بھی میرا آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو آپ میں تبدیل کیا تو خود ہی آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں اہمیت بہت زیادہ ہے اور طرف دار آنا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سوال کیا

تو بہت ممکن ہے وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے لیکن اس کی زندگی میں وہ عمل نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک مقبول عمل وہی ہے جس میں دو کتاب ایک عمل مقبول ہو اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں آخر اجر کا اقدار بنانے والا عمل دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقبول والا عمل اگر کوئی ہے تو اس میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے ایک وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو اس میں لازمی وہ عمل اللہ اتوا کسی اور کے لیے نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرے وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو آپ کی سنت کے قابل ہو بات میں عمل کرنے والا مومن ہو ورنہ اگر مومن نہیں ہے تو صرف اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ایمان ہے اس کے بعد ایمان کے بغیر آدمی کا کتنا بھی اچھا عمل ہو قبول نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کا ارادہ ہوگا جس کی نیت آخرت کی وہ دنیا کی نام کمانے کی گدی پانے کی نو کمانے کی محمد آرام ہے آپ جو اللہ والے عمل سے آخرت کے عمل سے آخرت کا ارادہ ہوگا بتایا رہا چاہیے اور اس نے اس کے لیے وہ کوشش کی جو آخرت کی کوشش ہے کوشش نہیں واقعی آخرت میں کامیاب کرنے والی کوشش

کل ملا کر دو باتیں ہیں جو ایک مسلمان کے عمل میں ہونی چاہیے اگر ان دونوں چیزوں کا اہتمام وہ نہیں کرتا ہے اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں بلکہ وہ اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس میں شرک نہ ہو اور دو وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر یہ دو صورتیں دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں آدمی زندگی بھر عمل کرتا رہے وہ اپنے گمان میں سمجھ رہا ہوگا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا لیکن وہ آدمی وہ آدمی اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہوگا ان دونوں چیزوں کا اہتمام اگر آپ غور کر کے دیکھیں مسلمانوں کے آج کے معاشرے پر آپ دکھائی دے گا کہ شہداب نے ان دونوں چیزوں کے ایک تو شرک کا معاملہ ہے اور دوسرے سنت کا معاملہ ہے پیار کا معاملہ ہے توحید کی بجائے آج بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے قرآن سنت کے علم سے محرومی کی وجہ سے شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت کوششیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے پوری طاقت لگاتے ہیں اور یہ اللہ کی محبت اور یہ اللہ کی محبت ہم کو ہونا چاہیے ایک انسان کے لیے ایک انسان کے لیے ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ طالبین سے محبت رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ من عادی ولی فقد عادت بالحق جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے اللہ کے اولیاء سے دشمنی نہیں دکھاتے لیکن اللہ کے اولیاء کا اللہ سے زیادہ نہیں اللہ کے برابر نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اولیاء نے اپنی زندگی گوائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے اولیاء کے اور انبیاء کے رسولوں کے سردار ہیں سارے کے سارے اولیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر بنی بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم اور سب سے پہلی اور سب سے اونچی اور سب سے اہم تعلیم تو کیا اللہ اللہ تم یہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بازاروں میں اور مکہ کی وادیوں میں اور مکہ کے خیموں میں جب حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے آپ ایک ایک آدمی کے پاس جا کے کہتے یا یہ پہلی دعوت سب سے اہم دعوت کہا آپ دیکھیں وہ علم وہ تعلیم جو نبی سارے نبیوں کی بنیادی تعلیم ہے اور نالج وہ علم جو سارے نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ بنیادی مرکزی نکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا اور آخری حالات کی ہوئی دعوت ہے مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جو توحید کا علم رکھتے ہیں توحید کا علم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آخری وقت آپ کا ہے آپ اپنے بستر پر ہیں اور آپ چہرے پر منہ پر چادر ڈالے ہوئے ہیں اور اس وقت میں بعض اوقات آپ گھٹن محسوس ہوتی ہے تو چادر آپ چہرہ باہر نکالتے ہیں اور آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں آخری وقت آخری وقت آپ کے الفاظ کیا تھے اللہ کی لانت کو یہود پر اور سارا یہودیوں پر اور عیسائی اللہ کی لانت کو آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور اس وقت آپ کے درد کی کیفیات کیا ہے آپ کو ذکر کس چیز کی آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ کس چیز سے امت کو ڈرا رہے ہیں یہود بن رہا اللہ کی لاگو کو یہود پر اور مطالعہ پر کیوں اس کا قبول انبیاء دیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا سجدے کی جگہ بنا لیا جب فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو مسلمانوں کو امت کو ڈرا رہے تھے ان کے عمل سے کہ ان کا عمل غلط بتائیے ابتدائی دعوت توحید کی اللہ کی خالص ایک اللہ کی بات اور آخر میں مدینہ میں آپ ہجرت کر کے گئے ہیں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور آج وقت ہے قریب آ چکا ہے وقت ہے دنیا سے آپ اللہ کے پاس چلے جائیں وہ بات آپ کے قریب ہے اور آپ کی زبان سے حکومت کی تلقین کے لیے وسیعت کے لیے جو کئی معافی کر رہے ہیں وہ آپ اس پچھلے دو جماعتیں یا دو گروہ یا دو امتیں جو حامل کتاب کو مسیں جن کو اللہ کی طرف سے دورات اور انجیل دی گئی لیکن ان کتابوں کے پانے کے بعد اس کے باوجود اس علم کے باوجود نبیوں کی تربیت اور تنقید اور تعلیم کے باوجود اور شیر سے مبتلا ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بھی اس سے ڈرا رہے تھے کہ جیسے وہ اپنے نبیوں کی عبادت میں ان کی قبروں کو سنجے تھے

پہلی شرط ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس کا اہتمام بغیر اس کے بغیر بجار خوشی آپ کتنے مسلمان بھائی ہمارے ہیں آپ پوچھے امید کیا ہے یہاں بھی جس کا آپ کرنا ضروری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے توحید کا علم سکھانے کے لیے بھیجے گئے آپ معلم توحید ہیں اور آپ کی توحید کامل توحید بتائیے جس کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سکھانے کے لیے جس کو چنا ہے عرب جیسے علاقے میں جو اللہ کے گھر کو تین سو سات حکم سے بھر دیا گیا ہو ایسے علاقے میں اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے جس کو بھیجا گیا ہم کو توحید معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل درجے سے واقف تھے اور آپ معلم توحید تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ توحید کا ایک حاصل کریں فَيَدَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا

کہ امت کے افراد موبائل کا احساس آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں آپ کسی بھی راستے سے چلتے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑیے بڑے پڑھے لکھے آدمی کو آپ دیکھیے چلیے کوئی آپ جان پڑے اس کو چھوڑ دیجیے کافی پڑھا لکھا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی بڑا وکیل ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے مالدار ہے غریب کا ایک بڑا لکھا ہے آپ کر کے پوچھیے بھائی ہم کو اور پروٹون کے بارے میں بتاؤ ہم کو فزکس اور کیمسٹری کے بارے میں بتاؤ ہم کو میتھمیٹکس کے بارے میں بتاؤ تو بتائے لوگ ہوں گے مطلب کیا ہے زندہ بنجر میدان میں اس کے نبی کو بھیجا گیا اور جس کے پالن کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے گھر کو بتوں سے پاس کرنے کے لیے جنہوں نے پہلے اپنے دلوں سے شرک کو نکالا اپنے گھروں سے شرک کو نکالا اور اپنے دار اور پھر مقرر ہوا تو پھر اللہ کے گھر سے بھی شرک کو نکالا ہم ان کے ماننے والے آج مسلمان مسلمان کوئی نہیں مانتا چیز ہے جو ماننا ضروری ہے جاننا ضروری ہے سب کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے کیا ہونے والا آپ بیمار گیا اب مرنے کے بعد ماں دنیا میں رہ گیا اس کے کپڑے اترا لیے گئے اس کی راگوں کڑی تھی وہ بھی نکالی جیب میں پیسے تھے پانچ سو کے ہزار کے نوٹ تھے بہت اچھی بات ہے اچھا چھوڑ گئے چھوڑ گئے صاف کیا کرتے ہیں والے رو رہے ہیں لیکن اب تک تو کیوں رو رہے ہیں اس کے لیے کوئی رو رہا ہے شاید کوئی اس کے لیے رو رہا ہے ٹی بھی رو رہی ہے تو رہی ہے اور اس اس کی زبان سے دیکھیے کرنی کیا کیا کیا کیا ہوتی ہو اب ہمارا ہمارا ہوگا ہوگا ہم کو چھوڑ کے کے یعنی وہ رہی ہے ہے ہے ایسا نہیں جو بیٹھ رو رہا کا انسان کی کہانی کیا ہے انسان کی زندگی انسان دوسروں کی موت سے سبق نہیں لیتا ہے آدمی رہتا ہے الطعيب من وعظ بغيره ان مسعود رضي الله عنه کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطعيب من وعظ بغيره کہ سعید اور کامیاب انسان وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت کرے دوسرے سے اپنا نقصان ہونے کے بعد نصیحت پکڑنا کوئی بات نہیں نقصان سے بچنے کے لیے نصیحت ہوتی ہے تو بھائی نقصان ہی کے بعد نصیحت کا فائدہ کیا ہے

آپ علیہ السلام پہلے رسول ہے آپ علیہ السلام کی روایت ہے روایت کیا گیا ہے اللہ کے نبی اللہ نے پوچھا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے آپ نے کہا ہاں نبی جو مکلم آدم علیہ السلام کیا تھے ایسے نبی تھے سے اللہ نے کلام کیا پہلے رسول کون ہے پہلے رسول ہے نو علیہ السلام ابھی سے شفاعت میں ہے لوگ جائیں گے نو علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول ہیں نو علیہ السلام کی قوم ہم بیٹا ہے اور نہیں ہے ان قوم کے کچھ افراد توحید قبول کر چکے ہیں

اللہ نے کشتی بنانے کا اللہ تعالیٰ

والا تھا کھانے والا تھا کون کو معلوم نہیں تھا کون نے اس سے پہلے ایسا طوفان دیکھا اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے پانی کہیں نہیں تھا پانی اللہ کے ہو چکی کی دعوت نوائے طرح میں بھی ہم نے نہیں مانی جب بارش شروع ہوئی ہے اور زمین سے پانی ابھرنا شروع ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا یعنی ایسا طوفان پوری انسانیت کو کرنے والا والا زمین پر آنے بیٹا بیٹا ابھی نہیں مانا ہوا ہے میرے ساتھ ہو جائے اعتبار کے لوگ ہوتے ہیں تو ندی کی کشتی پسند نہیں ہوتی ان بڑے بڑے پہاڑ سہانے دکھائی دیتے یہ علامت کی بات ہے تمہارے جناب ہمارے آپ نہیں ہے اس میں سے سمجھ نہیں لینا ہے السعید من وعبا غیری کامیاب انسان وہ ہے پیار پانے والا انسان وہ ہے جو دوسرے کے واقع سے اپنے لیے نصیحت عبرت اور سبق لے ایک طرف مدی کی کرتی ہے جو ایمان کی کرتی ہے اور دین کی کرتی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین والی کرتی ہے ایمان والا کا سوال دوسرے بڑے بڑے پہاڑ جو دکھائی دیتا ہے کہ ان پر پہنچ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے پہلا اپنے طوفان سے بچ جائیں گے بیٹا بول رہی اثر بند تھا دنیا بھی اثر تھی یہ نبوی اثر تھی یہ دو اگلے ایک دنیا کے اثر تھے فلاسفی ایک نبوی سمجھ ہے نبوی سمجھ ہے نبوی حکمت ہے نبوی علم ہے وہ نور چڑھتا کی طرف سے نبی کو دیا جاتا ہے وہ علم ہمارے طرح ڈرانے کا آ جا سکتی تھی ایمان لا حاصل ہو جا کرائٹیریا ہوتی ہے اس کے لیے آنے کا داخلہ کیا ہے ایمان سے توحید نہیں آج آج کا دن الگ ہے آج کا دن آج کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ ہے اللہ رحم کرے گا کوئی بچے گا نہیں کوئی نہیں اور ہی دوارے بچ جائیں گے اگر نبی کے گھر والا بھی ہوگا اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے آج مسلمانوں میں اب دیکھیے سوچیے اس کو کہ نبی کے گھر والا ہے بیٹا کی نسل میں سے اس کو اگر نام لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کیا لکھے گا گنا ابن آج مسلمانوں میں سے کتنے ہمارے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے داروں میں دونوں جا کے کہیں اور یا ہمارا رشتہ سارے بیچ کے واسطے ہیں پیدا پیدا ہونا یہ اصل نجات کے لیے ترین اور کافی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے دین پر ہونا ضروری یہ کہتے ہیں کہ امبیا سے حصہ ہونے کے باوجود نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اگر نبی کے دین اور نبی کی تعلیمات کی تعلیمات دیکھیں کہ نہ انبیاء کی تعلیمات زندگی میں ہے نہ اولیا کی تعلیمات زندگی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے اگر کہا جائے کون زبان سے تعریف کرے گا لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ آپ کے ماننے والے آپ کی کس زبان سے تعریف کر دیں کیا آپ اس لیے آئے بلکہ آپ نے بعض لوگوں کو تو تعریف سے بھی مر اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی اور کے ہوئے دین کے اللہ کے نبی تعریف کرنے کے بارے میں ایک حدیث میں ہمارے دونوں نے روایت کیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطعوني كما أطرق النصارى ابن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله ماذا البارك جس کے ابواب میں سے یہ بھی ہے کہ تاریخ میں غلو کیا جائے تاریخ میں حد سے پار کر دیا جائے آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لا ان کو تاریخ میں تم ویسے نہ بڑھا جیسے عیسائیوں نے عیسائی مریم کو تاریخ میں بڑھا دیا بڑھا دیا کیسے بڑھا دیا اب کہتے کہتے کہ ہو اپنے پیدا جملہ بولے نہیں اسلام کیا اپنی زندگی مریم آپ پڑھیے ہم تو ہمارے مسلمان کا آگے سے دور ہے اور اتنا دور ہے وہ اوپر ہوا کہ بچے تو بچے من کا بھی ہاتھ تک نہیں پہنچے اتنے دور ہم وہ کتاب جس نے عرب کی سرزمین کو جلد سے نکال کے علم سے مالا مال کر دیا جو دوسروں کو علم کی تعلیم دینے والے بنے جو بڑے لکھی قومیں اور بڑی بڑی تہذیب یافتہ قومی جو زمانے کی بڑے قومی تھی خوب اور ان کو جا کے ترقی کا سبب دینے والے بنے ان کو جا کے تہذیب سکھانے والے بنے ان کے عقائد کی تصدیق کرنے والے بنے اس کی دنیا بنے قرآن ہمارے گھر میں قرآن کا آگے ہے مریم آپ دیکھیے مریم نے مریم جب لے کے پہنچی بچے کو عیسا اسلام کو گود میں تو صفائی کے لیے لوگوں نے کہا ہم کہاں سے بچہ ادھر لائیں گے کا تو نکاح نہیں ہوا مریم کا نکاح نہیں ہوا اب گود میں بچہ لے کر آئی ہے یہ کیا کر دیا تجھے نے کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ خاموش رہی کیونکہ ان کو تلقین کی بات نہیں فقولی انی نظر رحمان صوبا فلن اکرم یوم انسیہ میں نے رحمان کے لیے آج روزہ رکھا ہے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں آج میں خاموش رہنے والی وہاں جواب نہیں اللہ نے مریم کو بند کر دیا زبان اور ان کے بچے عیسا علیہ السلام انہوں نے پہلا جملہ اپنی زبان سے جو کہا کیا کہا آتاني الكتاب وجعلني نبيا میں عبد اللہ ہوں میں اللہ کا بندہ پیدا آتاني الكتاب اللہ نے مجھ کو کتاب دی آسمانی کتاب انجیل مجھ کو دی گئی وجعلني نبيا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا لیکن بعد میں ماننے والے اتنا زیادہ ماننے لگے کہ ماننے میں درجہ ان کا بندے سے بڑھا کے نبی سے بڑھا کر کیا کر دیا اللہ کا بیٹا بنا ماننے کی مصیبت یہ ہے کہ ماننے میں اگر ایک انسان کی تعویم اگر علم کے تابع نہ ہو تو وہ تعلیم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات خود اور شدت چلی جاتی اگر ربانی علم کے تابع نہ ہو تفریحات کی تعلیم اگر اللہ کی طرف دکھانے والے علم کے تابع نہ ہو اس کی روشنی میں نہ ہو تو وہی تعلیم سے پرکو کر لی جاتی نے کیا کیا علیہ السلام کو مانا ان کے معجزات دیکھے اور ان کو تسلیم کیا لیکن ان کے معجزات کی سنویت کے تھے کہ وہ معجزات باپ کی نسل کے لیے اتنا بن گئے تھا آزمائش بن گئے سارے درام کیا کرتے تھے ایک مردہ پرندہ ہے مٹی ہے مٹی ہے مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پونک مار کے اللہ کے حکم سے اس کو کیا کرتے تھے ایک ماں کے پیٹ سے انڈا پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے حکم سے اس کو کیا کرتے تھے اپنا اول اب بیس

ایک ماں کے پیڑ سے انڈا پیدا ہوا وہ کو آنکھیں ملتی ہیں آنکھیں دینے والے یہ کیا ہے انہوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے موجودات کو دین کا دین کا ذریعہ تو دیکھا ہے کہ موجودات کے ہیں تو وہ نہ ہو ان کا کوئی باپ بھی نہیں عورت کے پیٹ سے ایک عورت کے پیٹ سے بغیر باپ کو پیدا ہوئے انہوں نے کیا کر دیا دیکھا کہ ابھی کرتے وہ کام ہیں جو اللہ کے سے ہیں لیکن یہ آپ نہیں رکھا کہ کہتے تھے میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں اللہ کے جو نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے اور ان کی موجودہ دیکھ کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہونا ایک انسان کو شرک کر لے جاتا ہے عطا السلام کی تعلیم عطا السلام کی تعلیم لیکن وہ تعلیم علم کے دائرے کو پار کر چکی علم کی محتاج نہیں پھر انہوں نے کیا کر دیا ان کو ان کی بات آج عیسائیوں کا آپ دیکھیں وہ ان میں خود کتنے اختلافات ہیں کوئی اللہ کا بیٹا ان کو مانتے ہیں کوئی خود اللہ ان کو مانتے کیوں ہوا ہے ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس علم کو ان سے کچھ ڈال دیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا یہ عقیدے کا حال کہ عقیدے کے لیے علم اور

دنیا سے جانے والا انسان ساری چیزیں نہیں بولتا ہے اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو سب سے اہم چیز جس کا اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو بہت زیادہ یعنی خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ غلطی نہ کرے وہی چیز خاص طور سے زیادہ آپ کے اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چار باتوں نے جن کی خاص طور سے تبدیل ایک یہ چیز ہے ایک نماز ہے ایک غلاموں کے بارے افڑا افڑا میرا ایمان کو خاص طور سے آپ نے نماز نماز اور تمہارے غلام جو تمہارے غلام تمہارے ملکیت میں ہے وہ غلام اور یہ آج مسلمان میں آپ دیکھیے جو خاص طور سے آپ یہ کو غلام کرتا ضرور نہیں رہا آج غلام نہیں ہے دنیا میں سب کے تبادلہ لیکن یہ دو چیزیں جو آج بھی ہیں نماز اور توحید دونوں کے سلسلے میں آج ہم کو دیکھیں نہ اس کا علم صحیح ہے نہ اس کا عمل صحیح ہے اور آج امت میں سب سے زیادہ کیا وہی چیز ہے جس کو آپ نے وقت میں بنا دیا جہاں جہاں جہاں آپ جائیں آپ کو دکھائی دے گا کہ ہمارے مسلمان بھائی علم نہ ہونے کی وجہ آج کتنے مسلمان ہیں جو خبروں کو سجا کرتے ہیں کہ نہیں اولیاء کی تعلیم اپنی جگہ ہے لیکن تعلیم کا وہ طریقہ جو اسلام والا طریقہ نہیں ہے کہ آج مسلمان اختیار کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے لیکن اس کے پاس قرآن سنت کا ہے اگر علم ہوتا تو نہیں کرتا اگر علم ہوتا تو ایسا نہیں کرتا ہاں جب ابھی اللہ قرآن شام گئے شام گئے آپ کی بات بتاتے ہیں کس میں کی معلوم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور جاننے والوں کا کام ہے صرف جاننے والوں کو بتائیں جاننے والوں کا کام ہے نہ جاننے والوں کو بتائیں اور نہ جاننے والوں کا کام ہے کہ جاننے والوں سے پوچھیں اگر ایسا امت میں ہوگا تو امت کے تقریباً مسائل آئے ہوں گے جو گمراہی کے آئے امت جاننے والا اپنی جاننے والے کو بتائے اور اپنی جاننے والا جاننے والے سے پوچھے جگہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بات کیا ہے وہاں دیکھا کہ وہاں کے یہود جو چیزیں یہاں پہ آتی ہیں آج بہت بڑا ہے ایک مسلمان انہیں کسی دو گا غیر ضروری طور پر پہ وہاں دیکھا کہ یہود اپنے جو بڑے ہیں چاہے وہ لیڈر ہوں علماء ہوں

میں شام گیا اور وہاں پر میں نے ان کے بڑوں کو اور ان کے جو بھی لیڈر اور علماء اور جو بھی ان کے بڑے ہیں جو ان کے یہاں محترم مانے جاتے ہیں میں نے دیکھا لوگ کرتے کہا کہ میں آپ کو اگر یہ بڑے ہیں اور ان کو سدا کیا جاتا ہے ان کی تعلیم کی جاتی ہے ساری زمین پر بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ احترام کے لائق اگر کوئی شخصیت تو آپ کی ایسا مت کرو اس لیے لیے کے یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو سچا انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سچا کرے کون کہہ رہا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں

صحیح بات ایسا بتایا اللہ کے نبی مسلمانوں میں دوسری قوموں کی چیزیں آ سکتی ہیں اس کا حل یہ ہے کہ انسان مسلمان علماء ہے اس تنظار ہیں اس کی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطرے سے امت کو آگاہ کر دیا کہ تمہارے اندر ضرور نسارا کے اوقات آئیں گے ضرور نسارا کے اوقات آئیں گے آپ نے فرمایا

کے پیچھے چلو یہاں تک کہ اگر اگر وہ بہت ایک جانور ہوتا ہوتا ہے ہے ہے طرح دکھائی دیتا چھوٹا ریگستان میں پایا جاتا ہے اگر تم وہ جو ہے وہ لوگ اس کے میں بھی جا کے گھستے ہو جہاں وہ رہتا ہے تو تم بھی وہاں پر جا کے گھسو یعنی ان کے پیچھے پیچھے تم اتنا چلو گے

اس کا ڈر مسلمانوں کے لیے اور یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جہل ہے دو برائیاں ہیں لیکن کو یاد رکھیں زیادہ نہیں ہے دو برائیاں ہیں تو آج مسلمانوں کے لیے ان دو برائیوں سے بھی ضروری ہے بچنا ضروری ہے دو برائیاں کیا ہیں نمبر ایک سچائی کا کیا صحیح علم کا نہ ہونا

ایسا کہ آپ کہیے ہم تم کو بتائیں کہ امن کے اعتبار سے گھاٹے گھاٹے گھاٹے میں میں میں کر کر کے کے پیدا ہوتا ہے کہ جو جن کی دنیا میں جو بھی کوششیں ہے انہوں نے کیے برباد دھرم میں رہے وہ اس دمان میں رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتے رہے لیکن وہ عمل اچھا نہیں تھا کیوں اس لیے کہ اس نے اور کیا انہوں نے اولیاء کے نام پر بہت کچھ کیا ان کی تعلیم میں یہ سمجھ کے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہیں لیکن وہ عمل نہ اللہ نے سکھایا تھا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نہ اولیاء نے سکھایا تھا انہوں نے اپنے دل سے وہ عمل کیا جس کی قرآن سنت اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس عمل کو کر کے ایک انسان پا سکتا

اللہ عیوں نے یہودیوں نے نے نے نے ایجاد ایجاد کری کری کیا کیا کیا کیا کیا انہوں انہوں عیسائیوں اللہ کی محبت میں بہت سارے اپنے اوپر حرام کر دیا نکاح چھوڑ دیا نکاح نہیں کریں گے کیوں نکاح اللہ کی عبادت سے رکاو نکاح حرام

وہ زیادہ بلاس میں اور شرکیات میں لے جاتا ہے زیادہ غلو میں لے جاتا ہے اور غلو جائز نہیں سارا نے مجاہدہ کیا اور افغانیت ایجاد کر لی اپنے اوپر ظلم کرنا مجاہدے کر کے اللہ کو خوش کرنا آج مسلمان میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اندر سے ماریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سمجھتے کہ ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے بزرگ خوش ہوتے وہ نبی صلی اللہ علیہ جو ایک صحابی رات میں جا کے تھے اور آنکھوں میں آپ کے پاس آپ گئے اور آپ کے ساتھ ہے اب اللہ اگر رات میں جاگے گا تو تیری آنکھیں اندر چلی جائے گی جس کی کمزور ہو جائے گی آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اگر رات میں مجاہدہ کرے گا عبادت رات بھر کرے گا دن میں دکھائے گا دن میں روزہ رکھے گا اتنا مجاہدہ کرے گا کہ آپ میں گرد بڑھ جائیں گے اور آپ کے اندر چلی جائیں گے اور جسم کمزور ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے بارے میں اتنے زیادہ فکر ہو بتائیے وہ امتی کو ایسا مجاہدہ بتائیں گے اپنے آپ کو مارو اور یہاں سے جو ہے سلا سوچ کی یہاں سے نکالو کیا بتائیں گے کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ سوچ کر کر رہا ہے کہ ایسا کرنے سے آخرت میں کامیابی ہے ایسا کرنے سے اللہ کے نزدیک تصور ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے اور دوسری مصیبت کیا ہے ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن اس علم کے بعد میں اس کے اندر ایمان کا اتنا جذبہ نہیں بنا ہے کہ وہ اس علم پر عمل کرے سب جانتا ہے یہ حلال ہے وہ حلال لیکن حرام سے بچنے کی ایمانی قوت نہیں ہے جانتا ہے نماز فرض ہے لیکن نماز اذان سنائی دیتی ہے کام میں اذان کی آواز جاتی ہے لیکن ایمان کی قوت اتنی نہیں ہے کہ اس کو نماز کے لیے کھڑا کر سکے سے باہر لے کے آئے اتنی ایمان کی قوت نہیں بلکہ اتنی بھی ایمان کی قوت اور غیر نہیں ہے کہ مسلمان ہے جو دین جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو شب اور ایمان تو وہ باقی آدھا ایمان ہے اس مسلمان کو اگر ہاتھ پکڑ کے بازار کے دن چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو تو مسلمان کے تو بھائی سہارا حالت نہیں ہے اسلام کی بنیاد باقی ہے آپ بتائیے کہ جس میں ایمان آ ایمان تو وہ پارٹی کو کہا گیا ہو آج مسلمان اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہے بتائیے کیا بات ہندو کی بات کرے گا کیا جو نہیں ہے معلوم ہے نہیں معلوم اس کو جو کہہ رہا ہو کہ دعوت نہیں ہے اس کو معلوم ہے دعوت سے ہونا چاہیے نہیں ہے وہ آپ کے لیے اس کو معلوم ہے اس کے بغیر دماغ نہیں ہوتی وہ جانتا ہے پھر بھی دعوت سے نہیں ہے کیوں نہیں ہے اتنے کی ایمان اتنا قوی نہیں ہے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک دوسری قوت عملیہ جب تک نہ ہو ایک انسان کامل نہیں ہوتا ہے ایک انسان نجات نہیں پا سکتا ہے کی اطلاع ضروری ہے آج امت میں بگاڑ دو قسم کا ہے افراد میں دو قسم کا بگاڑ ایک قسم کے افراد وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے اور کا جذبہ ہے

لیے آپ باہر بیٹھے گا آزاد سنے گا اور اپنے کام میں لگے گا لیکن نماز کے لیے رمضان کا مہینہ آئے گا دن بھر منہ میں پان لے کے گھومے گا لیکن روزہ نہیں رکھے گا مال کروڑوں سے ہوگا جیسا آرام میں بانٹے گا لیکن آج بند ہونے کے بعد وہ نہیں کرے گا دے گا جانتا ہے جانتا ہے لیکن مال کی محبت راحت کی محبت دنیا میں اس کے لیے لذتوں کی محبت نہ حلال و حرام کی کمی اس کو ہے نہ حلال و حرام کی کمی اس کو ہے نہ اپنے نفس پر قدم رکھ کے اس کو اللہ کی محبت میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ کبھی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے تاکہ تاکہ وہ ایمان دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک علم کی چراہ دوسرے عمل کے جذبے کی چلاح یہ دو چیزیں جب تک کہ نہیں ہو سکتی ہیں تب تک کہ سنا ہمیں بڑا نہیں آتا دیکھیے تین چیزیں ہیں جو سماج کی یا فرد کی نجات کے لیے ضروری ایک ایمان کی قوت ابھی عقیدہ اور ایمان ہمارے پر اللہ کی پہچان اور اپنے مقصد کی پہچان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے اس پر ایمان نمبر ایک نمبر دو جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو ایمان چاہتا ہے اس کے مطابق عمل نمبر تین اس ایمان کی اور اس عمل کی رہا ہے ہمارے بچوں بچوں کو یاد ہے لیکن بڑوں کو مطلب اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے افسوس کی بہت افسوس کی چیز ہے کہ آج علم کے معاملے میں اتنے گوڑے ہو چکے ہیں کہ آج غیر مسلم اسلام کے بارے میں قرآن کی غلطی نکالنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے دنیا بھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو تمہارے قرآن کی غلط ہے بند کرو قرآن کو وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن ایک مسلمان اس کو معلوم نہیں قرآن نے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے

کیا کرنا پڑے گا سوائے ان کے جو نمبر کرتے رہے نمبر تین انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو آپ کی کی واپس پہلے تو ایمان اپنا صحیح کیا اپنا سیدھا صحیح کیا ایمان کی قوت اپنے دل میں پیدا کی نمبر دو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہ بس بھائی ہمارا عقیدہ صحیح ہے آپ جو بھی آرام عمل کرے گناہ کرے فراغ کو چھوڑے چلے گا نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ علم کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی زندگی میں لائے اور سارے سامان کی عمل سوال کب بنتا ہے عمل سوال اس وقت بنتا ہے جس میں

پر یہ دو چیزیں انفرادی سطح پر ہیں اور بعد کی جو دو چیزیں ہیں وہ دعوت کی سطح پر معلومات کے اعتبار سے اگر ایک لفظ علم کو دیا جائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو کیا ہے حق ہے اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہ کون سا علم ہے وہ حق علم ہے سچائی کا علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جو قرآن ہے تو علم کی دوسروں کو دعوت دینا اس سچائی کی اس ایمان کی اس حق کی دوسروں کو دعوت اور عملی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے استقامت کا ہے آج عمل کر لیا جمعہ کا دن آیا مسلمان ایک دم برا اور جیسے جما دین کی دکھایا جمعہ میں دکھائی دیا تبھی دکھائی اور پھر ہفتہ بھر ہفتہ بھر کبھی نہیں دکھائی دیں کوئی اگر اس کو معلوم ہی نہیں کہ پانچ نماز ہیں اس کا اگر انٹرویو لیں گے اس سے پوچھیں گے بھائی دن بھر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں پانچ نماز ہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے ہوتا ہے ہوتا ہے امام اور معذن کے لیے صرف نماز ہے یا باپ لوگوں کے لیے جن کا چھٹی کا دن ہے اس کی بھی نماز ہے پانچ نمازیں ہر مسلمان عمل کا جذبہ عمل وہ ہے جس میں

نے بھی بتایا کہ آپ نے ایمان لائے عمل نہ کرے ایمان لائے اور عمل نہ کرے تو بھی خطا رہے پر اتنا ہے کہ اگر ایمان نہ لائے تو پتا ہمیشہ ہمیشہ کا ہے کبھی جنت سے نکلے گا جانب سے نکلے گا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا تو بما یو الدین نہ کب اور لوکا نو بما یو الدین نہ کب اور لوکا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کا علم دیا ہے اور اس پر ایمان کی توفیق دی سلام کے بیٹے سے نہیں ملا ہم کو مل گیا ابراہیم علیہ السلام کے بات کو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو نہیں ملا ہے ہم کو مل گیا لیکن آج مسلمان اتنی قدر کرتا ہے اس توحید کی ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے تمام ہے کتنی اس کی دعوت ہے

توحید ہے کا مطلب جہنم میں جائے گا ہی نہیں حدیث میں اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ خود ہے بھی حدیث ہے کہ ڈالے جائیں گے اور ایسا عذاب ان کو ہوگا کہ گویا کے کوئلہ جلد اللہ کو آدمی بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے کہ توحید ہے

ان کو شرمندہ کریں گے اللہ کو بہت بری لگے گی بات اللہ کی بات بہت بری لگے گی اللہ کو غیرت آئے گی اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والے بندوں کو جہنم سے نکال کے ایک نہر میں ڈالے گا اور وہاں سے پار کرے گا ایک روایت میں کہ اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا تو ان کے چہروں پر ان کی پہچانوں پر لکھا ہوگا جہنمی یوں جہنمی لوگ یعنی کہ جہنم میں جا کے اس میں پڑے ہوئے تھے پھر توحید کی بنیاد پر نکالے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ ہمارا نام یہ لیبل ہمارا یہ بھی نکال کیونکہ ان کو ہندت فیل ہوگا کہ ہمارے چہروں میں نکاح ہوگا ہے ہم نہیں تو کہیں گے اللہ یہ نام ہم سے تو ہٹا دے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں غوطہ دے گا اور اس کے بعد یہ نام بھی ان سے چلا جائے گا ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت میں جو توحید سے محروم ایمان سے محروم لوگ جہنم میں ہوں گے اس وقت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے پاس بھی بھی ایمان ہوتا کہ ہم کو نہیں جائے گا ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا بہت تمنا اندر سے ایک دم ایک انسان فرق کے ساتھ ایک چیز کی چاہ ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ بہت تمنا کریں گے فرق کے ساتھ چاہ ان کے دل میں ہوگی کاش کے ہم مسلمان کاش کے ہم مسلمان یہ جو چاہت ہے آج بتائیے کیا ہمارے پاس اسلام نہیں ہے ہم مسلمان ہیں لیکن کیا اسلام کا ہم ادا کر رہے ہیں آج ہماری زندگی میں اسلام ایسا ہے جیسے ہمارے سندوک میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں ہے کہ نہیں ایسا اسلام کا حال ہمارے گھروں میں کہ کونے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوتی نیچے یا اوپر جو ہے پڑی ہوتی ہے جس کا کبھی کبھی کبھی شاید استعمال ہونے والا ہے کبھی ہو سکتا ہے پڑی دھول کھاتے پڑا ہے آج اسلام کا ہمارے میں بات اس دین کی قدر کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا اس وقت میں وہاں کے لوگوں نے ابن کثیر وغیرہ میں اور دوسروں نے اس کو روایت کیا ہے الوداع میں اور دوسری کتابوں میں بھی چیز ہے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہارا جو خلیفہ ہے وہ آئے گا وہ ہم چابی دیں گے بیت المقدس کی چابی اس کو دیں گے تمہارے خلیفہ کو دیں گے جس کو اس کو نہیں دینے والے ہیں عمر ابھی اللہ عنہ مدینہ میں اور بیرن ان کو جانا ہے آپ نے اپنے غلام کو لیا آزاد کی ہوئے غلام اور ایک اونٹنی لی جو اونٹنی بھی ایسی تھی جو ایک دم دبلی پتلی جس میں جان آ گئی وہ ٹاپ نے لی اس لیے کہ حضرت عمر ابھی اللہ عنہ بیت المال کے بارے بہت خاص ایک دم کمزور قسم کی اونٹنی تاپ میں لی اور سفر میں نکلے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر تم سوار ہوتے ہو اور میں پیدل چلتا ہوں اس پر ظلم ہوگا اور اگر میں سوار ہو جاؤ تو پر ظلم ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے سفر کے مرحلوں کو بانٹ دیتے ہیں اس کو بانٹ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر تم سوار رہنا پھر میں سوار ہوگا اس طرح سے ہم سفر کے حصے کر کے وہاں تک پہنچے گے ایسا ہوا کہ جب قریب قریب آ گئے تو عمر ابھی اللہ کو پکڑ کے چل رہے ہیں پاؤں آزاد کے اولاد وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے اوپر اور ان کے کپڑوں میں پیرنگ لگے ہوئے ہیں ان کے کپڑوں میں پیسے زمانے میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا آپ کا آدمی کو دھول بھی لگتی ہے تو اس کو ٹینشن آتا ہے کپڑوں کو پریس کیا نہیں ہو تو اس کے چہرے پر بھولے بھولیاں آ جاتی ہے کہ کیا ہے میرا ہار ایسا کیوں چاہے ایمان پر کتنی ہی بھولیاں پڑی ہوں ایسا نہیں عمر علی اللہ کے لباس میں پیدل لگے ہوئے ہیں ہے ہمارا امیر مکمل اور وہ بھی پیدل اور خدا دیکھو گا ایسا اور دور سفر کی اور کیا حال ہو گیا اور بڑے بڑے ٹاپ لوگوں سے ملنا ہے مینجمنٹ مسجد ہفتہ کے ذمہ داروں سے ملنا ہے ان پہ کیا امپریشن پڑے گا ہم لوگ امپریشن کی بہت سوچتے ہیں اللہ کے پاس ہمارا کیا حال اس کو ہم زیادہ نہیں سوچتے مخلوق کے سامنے امپریشن بہت سوچتے ہیں آپ جلدی جلدی گئے اور کہا گیا امیر ممنی یہ لباس پہن لیجیے کیونکہ آپ کا جو لباس ہے یہ آپ کو بڑے بڑے لوگوں سے ملنے جاتا ہے اور آپ کا ایسا حال ہے اور آپ کا ایسا لباس ہے تو آپ کو بڑے لوگوں سے ملنا ہے ان کے لیڈروں سے ملنا ہے اور اتنا بڑا معاہدہ اور اتنی بڑی بات ہونے والی ہے آپ کو بات پہنی ہوئی ابو عبیدہ رضی اللہ رضی اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تم نہیں ہوتے تو تمہارا حال بدل دیتا حال بدلنے والے کا مطلب کیا آپ کو معلوم اگر اللہ کے نبی تمہارے اور کوئی یہ بات کہتا تمہارا حال بدل لیتا رنگ بدل دیتا ہم غریب قوم تھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی اگر اسلام کے سوا اور سے ہم عزت تلاش کریں گے اللہ پھر ویسے ہی دلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے اگر اسلام نہیں ہوا کسی اور چیز سے ہم دل عزت جائیں گے اللہ ہم کو پھر ویسے ہی غریب کر دے گا جیسے ہم پہلے اور اس کی آپ اللہ آج ہماری حالت کیا ہے بالکل ہے آج اسلام کے سوا ہم ہر دوسری چیز سے عزت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا تو یہ حال ہے افسوس ہے کہ اسلام کو ہی وہ کا ذریعہ سمجھنے لگے اس لیے اپنے اسلام کو ایسا چھپاتے ہیں جیسے اپنے عزت کو چھپاتے ہیں ہے یا نہیں کہ ہاں، غیر مسلموں میں اگر بیٹھا ہوا ہے اور جیسے آپ مسلمان ہیں گے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوگی وہ اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کی کوشش میں زیادہ سیریس مسلم نہیں میں زیادہ سیریس مسلم میں بھی سن رہا ہوں میں فری مائنڈ کا ہوں ہے کہ نہیں ایسے پڑھے لکھے لوگوں میں بیماری آ ہمارے دل میں ایک خوشی ہو کہ اللہ نے اسلام میں اسلام اتنا عمدہ دل ہے کہ جس کے اندر پیشاب کی پاکی سے لے کر انسانیت سے گندگی ہر قسم کی گندگی کی صفائی کے لیے آج دیکھیے کون سا ہے آپ بتائیے دنیا میں جو انسان کو پیشاب کی صفائی کا طریقہ بتاتا ہے کوئی کوئی میں تو نہیں پڑھا کتاب کون سی ایٹیکیٹ کی کتاب ہے جس میں پیشاب کی پاکی کا طریقہ بتایا گیا کون سا دین ہے جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا کتنی بڑی بات ہے آج قانونوں میں تو ملے گا آپ کو لیکن کون سا دین ہے جو انسانیت کے لیے آیا ہو اور اس شراب حرام اس طرح سے کہا گیا میرے میں تو کوئی دین نہیں آپ سارے دنوں کو دیکھیے حرام آج شراب شراب کو اسلام میں کیا کہا گیا شراب عمر خبائل ہے اس طرح میں ان ہار ان کی شرط شراب سے بچ اس لیے کہ وہ ہر شر کی ہر شر کی چاہیے یہ اسلام ہے جس نے ہم کو برائی سے بچایا کہ برائی ہے اور بھلائی کو بچایا کہ بھلائی ہے اسلام چھوڑ کے اگر مسلمان کسی اور آپ سے تلاش کرے گا کسی اور چیز کو اونچائی کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ دلیل کرے گا آج مسلمانوں کی ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے اسلام چھوڑ کے ساری چیزوں کے بعد پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسلام کی دین کی اور قرآن سنت کے علم کی توقیر کی ہم کو توقع عطا فرمائے اور ہم کو عمل کرنے کی بھی توقع عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت